دیوبند تیرا تابع فرمان رہے گا میرے مرشد محبوب رحمت اللہ جی کے اشاد ہیں جو بند تیرا تابع فرمان رہے گا اللہ کی فرما برداری شریعت کے احکامات کی فرما برداری سنت کے مطابق سنت کے مطابق میرے مرشد فرما دیتی کہ اگر کوئی شخص اظہر کی نماز کے بعد بہت ہی اخلاص سے اپنے گھر کے کسی کمرے میں بند ہو جائیں کہ کوئی دیکھے بھی بہت ہی محبت کے ساتھ دو رکعت نفل پڑے یا قبول ہوگا نہیں ہوگا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا کہ اثر کے بعد اثر کے بعد کوئی نفل جائز نہیں ہے سنت کے مطابق بھی شریعت کے کام ہو سنت کے مطابق غیر سنت قبول نہیں اللہ کے یہاں قبول نہیں کل ان کل تم کبھی کون اللہ ستر یہ ہو اللہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ لقد کان فی کی لقد کان رقم کی رسول اللہ اس کو سننا کہ تم لوگوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام السلام کی زندگی میں حیات مخبارت میں بہترین نمونہ ہم نے دے دیا کیا مطلب کہ اس اچھی نمونے کے مطابق تم بھی حسین ہو جاؤ اگر تم اس حسین طریقے سے چلو گے تو تم بھی حسین ہو جاؤ ہمارا نبی حسین ہمارا مذہب حسین اسلام حسین تو جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ حسین ہے اس طریقے سے چلو گے تو تمہارا ایمان اور اسلام بھی حسین ہو جائے گا جب حسین ہو جائے گا تو ہم تم کو پسند کر لیں گے حسین کو پسند کرتے ہیں نا جی؟ تو ہم اللہ کی نظر میں حسین ہو جائیں گے مگر کیسے ہوں گے طریقہ رسول اللہ ہو سنت کے مطابق کرنے کا ہم لوگ عہد کریں واللہ اگر ہم نے یہ عہد نہ کیا تو ہمارا یہاں بات کرنا بیٹھنا بس افسوس رہے اندیشہ ہے کہ سب ضائع جائے ارادہ تو ہو اگرچہ عمل وہ نہ ہو سکے لیکن ارادہ ہو نیت ہو کہ آج سے ہم ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق کریں اور اس کے لیے یہاں کتاب ہم نے تبدیل کر دی ہے جن کے پاس نہ وہ لے سکتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری سنی اس میں صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک سونے کیا سونے کی سنتیں جاگنے کے بعد کی سنتیں اور نہانے دھونے کی سنتیں بوروں کی سنتیں غسل کی سنتیں پانی پینے کی سنتیں گفتگو کی سنتیں اور معاشرت کی سنتیں سبھی کچھ تو اس میں حضرت نے تحریر کروا دیا اگر اتنی سنتوں پہ بھی ہمارا عمل ہو گیا تو کس قدر عظیم شان خدا سنتوں کا ہمارے پاس اور اس سنتوں کا انعام کیا ملے گا اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا ہے سنت پہ عمل کرنا کتنا قیمتی ہے کہ اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ ہم کم اٹھا کے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں ساری مخلوقات دولتوں سلطنتوں کو پیدا کرنے والے اور ہم سے محبت کرنے لگے اور کرنا کیا ہے بس کام تو سارے ہی کرنے ہیں زندگی کے ہوائے ضروریات سب کے ساتھ لگی ہیں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں پانی بھی پینا ہے کھانے کی بھی حاجت ہے سونے کی بھی حاجت ہے چلنے پھرنے کی بھی حاجت ہے بیت الخلا جانے کی بھی حاجت ہے ہر طرح کی حاجت انسان ہے لیکن وہی طریقے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے آپ کے چلن کے مطابق ہو جائے کیا بات ہے پھر انسان کی قیمت ہے پھر انسان کی وہ قیمت ہے کہ وہ ملائک سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے فرشتوں سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو جاتا ہے سنتوں کی بھی کیا قیمت ہے سنت ہی کی قیمت ہے ہی کی قیمت ہے جو بندہ بھی کتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے طریقہ اگر اس کا خلاف سنت ہوگا اللہ کے یہاں مقبول پسندیدہ نہیں ہے اور کتنا بھی گرا پڑا ہو لیکن اپنے طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے ہاتھ ملانے کی جو جستجو کوشش کرتا رہتا ہے اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ یہ میرے نبی کی میرے محبوب کی نقل کرتا ہے میرے محبوب کے جیسے طریقے اپناتا ہے بس اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے جو بندہ تیرا تعلق فرمان رہے گا جو میرے حق پہ قلب سے قربان رہے گا جو میرے حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا میرے کوشش کے اشارے کو بالکل نہ فکر یہاں فرما دیا بہت کرنے سے معلوم کی بات جو غیر حق سے قلب سے قربان رہے گا یعنی دل سے ہی وہ گناہ کرنا چاہتا ہے دل سے اللہ کو ناراض کرنا ہی چاہتا ہے اور جو آدمی خطا ہو جاتی ہے ہوتا ہے نادن ہے شکستہ ہے کہ بھائی چلنا تو ہے اللہ کے راستے میں لیکن چلا نہیں جاتا تو خون ہے ہمت نہیں استعمال کی جاتی گناہ میں پھر پڑ جاتے ہیں پھر گنا کر بیٹھتے ہیں یہ نہیں ہے اس سے مراد وہ شخص مراد ہے جو جٹائی کے ساتھ اسرار کے ساتھ گنا پر تلا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی پہ تلا ہوا تو انسان کی صورت میں یہ شخص شیطان ہے جو میرے حق پہ قلب سے قربان رہے گا جو میرے حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا عامل عصیان یعنی گناہ گناہ جب تک کرتا رہے گا اور گناہ کرنے میں بتا دیا کہ اسرار اسرار کرتا ہے اسرار شرعی اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کیے جانا اور توبہ بھی نہ کرنا ندامت بھی نہ اختیار کرنا اور گناہ چھوڑنے کی ہمت کو استعمال نہ کرنا یہ اسرارے شرعی جو گناہ کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے ممکن نہیں کہ یہ انسان چین سے رہتا اگر میرے مرشد نے فرمایا کہ سو کانٹے اگر چپ گئے اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ننانوے کانٹے ڈاکٹر نے نکال دی اور کہا کہ بھائی دیکھو اتنی محنت ہم نے کرتی ننانوے کانٹے تو نکل گئے جسم کے اب یہ ایک ہی کانٹا رہ گیا چھوڑو اس کو اپنی محنت کر کہے گا کہ نہیں یہ ایک کانٹا میرے پورے جسم کو بے چین کیے ہوئے کانٹا ایک چھوٹا سا پنکا سا ہوتا ہے کہیں چپ جاتا ہے سارا جسم بے چین ہوتا ہے کہ نہیں نیند بھی نہیں آتی کانٹا جب چپ جائے نیند بھی نہیں تو کہے گا کہ نہیں یہ کانٹا نکالنا بھی انتہائی ضروری ہے تو ایسے ہی جب تک گناہ سو فیصد نہیں چھوڑ ہوتے کام میں چین نہیں آئے چین تو آئے گا جیسے جیسے گناہ چھوڑتا جاتا ہے دل کو سکون آتا جاتا ہے لیکن کامل نہیں آئے گا کامل جب آئے گا جب کامل طریقے سے گناہ چھوڑ دیجیے گا اور اگر پھر بھی خطا ہو گئی تو خوب روئے گا گڑ گڑائے گا اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہ عمر زخمی آئینے میں حق ہف ہیں اللہ میں آپ سے مانتا ہوں میرا رزق بنا دیجیے آئینے میں حق پال ہیں برتنے خوب برتنے والی وہ آنکھیں جو آپ کی یاد میں آپ کے خوف میں آپ کی محبت میں خوب برسنے والی حق برسیں حاصل نہیں مانگا کہ برت دو چار نہیں حق پال ہیں برتنے خوب برتنے والی آنکھیں کیا فرمایا کہ اللہ مرزنی آئین حقوالتیں تسیا نل قلب جو قلب کو تیرار کر قلب کو تیرار کر اتنا گناہ گناہ کر کے اگر گناہ ہو گیا اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے کہ قلب میں پوری آواز آ جاتی ہے کہ اے میرے بندے بس کر سب معاف کر دیا دل کو سکون ہو جاتا ہے ٹھنڈک ہو جاتی ہے ہاں۔ آنسو نکلے سمجھو رسید آ گئی توبہ کی قبولیت کی ہاں۔ اور دل کو ٹھنڈک پڑ گئی سمجھ لو سب صاف ہو گیا اور معاف ہو گیا سب صاف ہو گیا تشفیان تشکیان قلب ایک روایت میں تشفیان قلب ہے ایک روایت میں تشکیان قلب بے ضرور اتنا ہی من خشی اللہ آپ کے خوف سے میں اتنا رہوں کہ میرا قلب جو ہے اس سے راہ ہو جائے مولانا رومی فرماتے ہیں اے دریغہ اش کے من دریا ہو جائے تار سارے دل بڑے بے باش ہو اے اللہ کاش کے میرے آنسو جو ہے دریا بن جائیں دریا ایک دو آنسو نہیں مانگا دریا کے دریا میں بہا دوں تا نے سارے تاکہ میں اپنے محبوب حقیقی اپنے دل بھر پر یہ سارے کے سارے آنسو کے دریا کروں کر ذوق نبوت ذوق تو عامل امتحان وہ ہے جو اطراف سے گناہ کرتا رہتا ہے معافی نہیں مانگتا شرمندہ نہیں ہوتا وہ چین نہیں پاتا ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عام جان رہے گا پانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا پانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو دوست تو پریشان رہے گا تا عمر دوست تو پریشان رہے گا پانی تو جانتے ہی ہیں سب یہاں بیان بار بار کر چکا کیا جا چکا پانی گا نیرموں کا عشق نرموں کا عشق بھے ایسے نالائق ہوتے ہیں تو اگر حقیق نہیں کی ہو تو بھی بس دل میں سمائی چاہے وہ کالی کروٹی ہے لیکن دل میں سما گئی اور اس کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر دیتے لہٰذا میں یہاں صرف یہ لفظ استعمال کرتا کر نا محرم حسین ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے بعض جو ہے غیر حسین کوئی کے پیچھے ہی اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں بعض لوگ صرف تصویروں پہ ہی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں فلموں پہ میموری کارڈ میں نیٹ میں لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر میں اسی میں برباد کر دیتے ہیں ملنا نہ ملانا میرے خوشی فرماتے تھے ملنا نہ ملانا مفت میں دل کو تڑپانا کلپانا تصویر سے ہی بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پاک میں منع فرمایا اپنے اپنے کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واضح کر دیا کہ کل دل مکمین یا دیجئے مومن اور یہی حکم آگے پھر بال اہتمام فرمایا وقل للمؤمنات یا وقلہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنات سے بھی فرما دیجیے یہ نہیں کہ صرف مرد نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی بال اہتمام دوسرا حکم نازل کیا اسی کے آگے کہ عورتوں کو بھی کہہ دیجیے مومنات کو بھی کہہ دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کو چلا ہوں اور دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے کہاں دیکھ رہا ہے نہ شہر دیکھ رہا ہے نہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں نہ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں نہ کسی مخلوق کو خبر ہے لیکن ان سے غافل ہے بیچارہ کہ جو کرتا ہے چپ کے پہلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے میں میرے شہر کا شیر ہے یہ جو کرتا ہے چپ کے پہلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان کیا ہے ادھر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا ادھر اللہ سے غافل ہوا ادھر بے چینی اور پریشانی کے اور مصیبتوں کے فیصلے اوپر سے جاری ہونے شروع ہوئے دیر تھوڑی لگتی ہے اسی وقت ادھر بندہ نافرمانی مبتلا ہوا اسی وقت وہاں سے مصیبتوں کے حادثات کے پریشانی کے اور طرح طرح کی رنجشوں کے فیصلے جیسے ہی اس نے ایک دم اس کو خیال آ گیا کہ یہ تو اللہ کی نا ہے تو فوراً ہوشیار ہو گیا تو نگاہ کو بچا لیا اور اللہ سے غور کر لیا کہ اللہ غلطی ہوئی تھی میں بھول گیا تھا آپ سے قابل ہو گیا تھا کیا میرے مالک تو آپ ہیں اور آپ مجھ کو وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ نے منع فرمایا ہے مجھ سے غلطی ہوئی فوراً معافی مانگنا شروع کر دیا تو اور شروع کر دیا وہ وہی فیصلے جو ہے وہ واپس ہو جاتے ہیں ہاں؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مستفرین کو تو کو توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہی مقام عطا فرماتے ہیں جو جو ان کے کاملین کو ملتا ہے جو قائدین کو مل جاتا ہے وہی کامل جو کاملین کو ملتا ہے وہی قائدین کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تاریخ و محنت کم اللہ بہو جس نے توبہ کر لی اللہ نے معاف کر دیا ایک دم اب اس کو میرے حضرت فرماتے تھے کمل لمبا لہو حجیت میں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں کمل لمبا لہو تو وہ میزان فرماتے تھے کہ جب اللہ فرما ہیں کمل لا رنبا لہو تو تم اس کو ڈومبر کیوں سمجھتے جب کم اللہ رمبہ لمبا ہو گیا تم اس کو ڈومبر کیوں سمجھتے تم کیوں اس کو حقیق جانتے جس نے گناہ کیا اس کو حقیق جاننا حرام ہے معلوم نہیں کس وقت توبہ کر کے اللہ کا وہ پیارا ہو جائے تو یہ ہے کہ نانے کا جو عشق ہے یہ اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے کہ یہ عمر بھر کی یعنی عمر بھر کر دیتا ہے بعض لوگوں نے اسی کی نگاہ کی خرابی کی وجہ سے ان کی عمریں ضائع ہو گئی بڑھاپے تک جان نہیں چھوٹی اس مدد کیونکہ اصلاح نہیں کرائی سے بڑھاپے میں بھی جو ہے نامحرموں کو دیکھتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے کوئی جیسی جتی بچی سمجھ کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے حرام حرام ہے ہے کیسے کیسے نامحرم نامحرم کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے تو ہاتھ لگانا کتنا بڑا گنا ہے لیکن بوڑھا ہے اور جوان لڑکی کے سر پہ آپ کے رائے کہ مجھے بہت افسوس ہوا آپ کے ماں کا جب آپ کا انتقال ہو گیا فلاں کا انتقال ہو گیا آپ کے رائے ہمدردی سے آنکھ بھی رہا ہے لیکن اس کو خبر نہیں اندر ہی اندر نفس خراب مزہ لیتا ہے اندر ہی میرے شہر شیر ہے فرماتے ہیں کہ دھوکہ نہ کھائی میری ریشے سفید تھے دھوکہ نہ کھائی ہو میری ریشے سفید تھے نفس نقص نا ریش کی میری سفید داڑھی سے دھوکہ نہیں کھاؤ داڑھی ظاہری داڑھی تو سمجھ جو نس اندر چھپا ہوا ہے اس کی داڑھی کالی اور بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کا فرمان تو رہا ہوں بھول جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے بد نگاڑی کرنے والا کو دیکھنے والے ہوں لائن اللہ اور ناظر منظور علی ہے کہیں پیر پیر بنا بیٹھا ہوا ہے اور عورتوں سے پردہ نہیں کرتا عورتوں سے ٹانگے بھی کروا رہا ہے کسی نے ایک پیر تھا کشمیر کی طرف میرے حضرت سے ایک مریض سے صاحب حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے مریض تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پیر ہے جو عورتوں سے ٹانگے دبواتا ہے اور جوان لڑکیوں سے ٹانگے دبواتا ہے تو حضرت نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ تعلیم کی ایسی پٹائی لگوا رہی کو ہو جائے تو وہ سمجھدار تھے وہ پہنچ گیا جب اپنے گاؤں میں اور وہاں چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کس قدر خراب خراب حال رہی ہے یہاں اور کس قدر تباہی پھیلے گی تو ان کی شکر ہے کہ ان کے سمجھ میں آیا تو انہوں نے ان سے جا کے پوچھا کہ تم ظالم اگر عورتوں سے پتہ ہی نہیں کرتا ہے اور یہ بتا کہ تم تمہاری لڑکیوں سے ہی کیوں پیر دباتا ہے کہتا ہے کہ اس سے میری روحانیت بڑھتی ہے ہاں؟ کہنا کیا چاہیے کہ شیطانیت بڑھتی ہے کہتا ہے کہ روحان پھر انہوں نے اس کی دھوپ پٹائی لگائی مار مار کر اس کو پھرایا تو بہرحال نفس کی گاڑی ہمیشہ کالی رہتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقیق پر بدعا فرمائی لانت کی تو میں جو یہ نیٹ پر دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ رہا موبائل میں دیکھ رہا ہوں میموری کارڈ میں دیکھ رہا ہوں یا اخبار میں تصویر دیکھ رہا ہوں ڈائجسٹ میں دیکھ رہا ہوں یا گھروں کے اندر ہاں ایک بات میں کئی دفعہ کہنے کو رہ گیا کہ ہم سب لوگ اس بات کا بھی استعمال کریں وہاں مسجد سنہری مسجد میں تو ہم نے کہا تھا گھر کے اندر جو ہے جو یہ صابن اور بسکٹ اور دوسری اشیاء جو استعمال کی ہوتی ہیں آج کل ہر ہر شہر کے اوپر تقریباً عورت کی تصویر لازمی ہے کیونکہ انہوں نے عورت کو اعلی کار بنا لیا اپنی چیز کو بیچنے کا جبکہ کوئی اس کے اندر بعض بعض چیزوں میں تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ہاں، عورت کو کوئی کام بھی نہیں اس میں پھر بھی عورت گزری ہوئی ہے اس بات کا اہتمام کریں کہ گھر میں جو چیز لے کر آئے اس کے اوپر جو تصویر ہو چاہے بچے کی ہو چاہے عورت کی ہو چاہے مرد کی ہو فوراً ہم نے بھی رکھا ہوا ہے گھر میں ایک مارکر لیا ہوا ہے کالا مارکر واٹر پروف وہ ہم نے رکھا ہوا ہے جب گھر میں سودا سلک لے کر آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس مارکر سے تصویروں کو مطالعہ کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں گی جاندار کی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جماعت ہے نا تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویریں ہوں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہتی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ پردوں کے اوپر کچھ شبی سی بنی ہوئی پردے بنائے تھے نئے تو اس میں کچھ شبید سی بنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ہی فوراً واپس ہو گئے اور نیا اس کو ہٹاؤ پہ جب وہ پردے ہٹا لیے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کس قدر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خطرہ تھا چیزوں کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا لہٰذا یہ بھی دین ہے یہ بھی سوال ہے سب چیز نوٹ ہو رہی ہے کہ میرا بندہ میری فرما بداری برداری کے لیے کیا کیا کر رہا ہے اب تیس پینتیس روپے کا یا پچیس روپے کا ایک پر لا کے رکھ لیجیے یہ آپ کا خرچ کے خرچ میں شمار ہو اللہ کی فرم و برداری میں شمار ہو گھروں سے تصویروں کو نکالیے تصویروں کو مٹائی ہے نا اور جتنی بھی چیزیں دوسری ہیں گھر کے اندر گارجنس بالکل نہ بچی اس میں بھی گندی تصویریں ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے شروع ہی سے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور اس سے جو ہے مرد پکڑ لیتے ہیں اور ایسی چیزیں جو ہوں اور جو چیزیں مجبوری سے ہوں جیسے اسکول کی کتابیں کوئی چیزیں دی ہے اس کو مناسب طریقے سے اس کے اوپر کوئی اسپیکر چپکا دیجیے یا اس کو مال پر سے کالا کر دیجیے تاکہ گھر میں تصویریں نہ رہ یہ بیچارہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی بد دعا مجھ کو لگ رہی ہے جب میں دیکھ رہا ہوں نہ محرم کو چاہے وہ ہنسی ہے چاہے غیر ہنسی لیکن آج کل تو نیٹ کے اوپر اور موبائل اور کمپیوٹروں پہ یہ بڑا آ گیا کہ ذرا سا آپ نیٹ آن کیجیے ایک کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں تو بھی درمیان میں تصویریں آ جاتی ہیں اور انتہائی یعنی بے حیائی کے اس میں مناظر ہوتے ہیں انتہائی جانورانہ مناظر ہوتے ہیں اور بہت خطرہ ہے کہ جو شخص جو ہے اس کو استعمال کرے گا بہت خطرہ رہتا ہے اس کے بہت جانے کا بہت زیادہ خطرہ اللہ اور رسول کا نافرمان بن جائے گا اور اللہ اور رسول کی بدوا لگے گا بتائیے بدوا جب رسول کرے گا تو بدوا نہیں لگے گی بھائی کتنا ڈرتے ہیں اگر بازار میں کوئی فقیر کسی کو پیسہ نہ دو تو وہ بعض اوقات برا بھی کہہ دیتا ہے تو ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی بدوا قبول نہ ہو جائے اور یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمانے لا اللہ ناظر منظور ہے جو دیکھ رہا ہے جو دکھا رہا ہے سب لانت لانت کی بدوا معمولی بدوا نہیں تو بیچارہ یہ بھول جاتا ہے اللہ اور رسول کی لانت کا میں موجب ہو رہا ہوں اللہ اور رسول کی لانت کا موجب ہو گیا تو یعنی جتنا بھی آزاد اس پہ برت جائے کم ہے کہ بڑا آزاد کیا ہوگا اللہ اور رسول کی لانت تو یہ بھول جاتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گے نظر آنکھوں کا گنا ہے نظر بات آنکھوں کا گنا کتنی زبردست خطرناک بات ہے کہ آنکھوں کا گنا بلا زنا کرنے والا آنکھوں کا زنا کرنے والا اللہ کا قرب کیسے پا سکتا ہے اس کو کیسے اللہ کا قرب پا سکتا ہے کیا بات کرتا ہے یہ ولایت کی باتیں کرتا ہے اس لیے بھائی نگاہ کی خوب حفاظت کرو والا کے سارے مضامین سب سے زیادہ اس میں یہی مسئلہ ملے گا نگاہ کی حفاظت کرو اور حضرت نے حسن کھا کر سننا ہے کہ جو شخص سو کی حفاظت کر لے گا قسم کھا کے فرمایا کہ وہ اللہ کا وزیر ہے بڑا مشکل کام ہے دور میں بڑا فٹنا ہے اگر باہر سے بچ گیا تو گھر سے بچنا مشکل ہے گھر میں نام ہے رشتے دار رہتے ہیں بھابھی ہے سالی ہے بعض لوگ کو پیپر کی مجبوری ہے رہتے ہیں تو رہنا تو منع نہیں ہے لیکن ان کے جو شرائط ہیں جو طریقے ہیں کہ ان سے کس طرح پردہ کرنا چاہیے اس طریقے کو اختیار کر لیں تو بس ٹھیک رہے گا باہر سے بچ گیا تو گھر کے رشتے دار ہوں اور ہماری گود میں ملے ہوں اور تم تو ہمارے سامنے چھوٹے دے دیں اور ہم نے تو تمہیں ہرایا بتایا ہے ہم سے کیا بھائی پردہ تو دیکھو قانون تو اللہ کا چلے گا ہمارا تمہارا نہیں چلے گا قانون اللہ کا چلے گا تھوڑے دن کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اس خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ بھائی تم دنیا میں جاؤ اور ہمارا کہنا مانو وہاں تھوڑے دن ہماری نافرمانی سے بچو ہمارا کہنا مانو پھر ہم تمہیں بہت سے انعامات دیں گے ہمارے پاس واپس آ جانا اور پھر تم کو دوبارہ کبھی دنیا میں بھیجیں گے نہیں پھر دوبارہ کبھی تمہیں کوئی پریشانی کوئی رنجش کوئی غم نہیں دیں گے بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہو گے جہاں کوئی رنج و غم نہیں کوئی چیز میں عیب نہیں ہر چیز بلا عیب ہوگی اور ہر چیز لامحدود ہوگی اور ہر چیز غیر معنی ہوگی اور کوئی چیز میں تبیور نہیں ہو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ حتیٰ کہ موت کو بھی ایک جانور کی شکل میں لا کے استعمال کر دیا جائے گا آج سے جو موت بھی نہیں اور معلوم معلوم ہے سب سے بڑی خوشی جنتی کو کیا سب سے بڑی خوشی بھائی ہو گئے بھی ہے وہاں وہاں جتنا مزہ لینا ہو اروں سے مزہ لے لینا میرے شہر کا شعر بھی ہے کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا بڑے معلوم ہے عشق عرشت ہیں بڑے حسن پرست ہیں لیکن تھوڑا سا سبر کر لیجیے حسن پرستی آپ کی تسلیم عشق بازی آپ کی تسلیم لیکن تھوڑا سا صبر کر لیجیے وہ جنت میں پہنچ کے آپ کا یہ شوق پورا ہو جائے گا ہاں، وہاں گرو کو آپ جتنا چاہے استعمال کر لیجیے تو فرمایا کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا اے عاشقان صورت گرو سے نپٹ جانا وہاں جتنا چاہے شوق پورا کر لیں وہ سب حلال ہے ہاں۔ لیکن یہاں تھوڑا سا سبر کر لینا تو اور بھی نعمتیں ہیں وہاں محض دودھ کی شہد کی اور پانی ٹھنڈے پانی کی میٹھے پانی کی نہریں نہیں ہیں محض ملک کے ڈیلے نہیں ہیں بلکہ ایک ایک یعنی بازار ہوگا وہاں کتنا کچھ ہوگا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں مجبوریات ہی مجبوریات ہوگی اور ان کا جو ہے وہ خاصہ یہ ہوگا کہ آپ تھکیں گے بھی نہیں یہاں تو آدمی تفریح کرتا ہے دنیا چار لوگوں کی طرف سے جاتے ہیں ہمارے حافظ عمر پکنک پہ تو جب وہاں جاتے ہیں رات کو آپ تھکے جاتے نہیں آنکھیں کی لال ہو رہی ہوتی ہیں وہاں خوب مزہ کرتے ہیں لیکن شام کو ہیں کہ لال ہوئے اب سو رہے ہیں آرام ہیں وہاں تو بھائی آرام کا کوئی تصور ہی نہیں آرام ہی آرام ہے تھکن کا کوئی تصور ہی نہیں کوئی مشقت نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی خوف نہیں کوئی وہاں پیسہ بھی خرچ کرنا یہاں تو پیسہ بھی جمع کرانا پڑتا ہے وہاں کوئی پیسہ بھی نہیں دینا وہاں اللہ کی طرف سے مہمانی ہی مہمانی ہر وقت مہمانی تو اتنی نعمتیں ہوں گی کہ ان سے ہی نہیں ہوگی اور ہر وقت ایک نئی مصروفیت نئی مشغولیت نیا مزہ اور سب سے بڑھ کے خوشی کیا ہوگی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اکٹھا کر کے فرمائیں گے کہ آج کے بعد سے میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا ہمیشہ ہمیشہ تم سے میں خوش رہوں گا بس یہ بات جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جنتی کو جو مزہ آئے گا اس کو کچھ بیان نہیں کرتا ہاں بہرحال یہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ امور پر پریشان ہی رہے گا پانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو عمر دوست تو پریشان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا دونوں جان پائے گا وہ چین کی حیات دونوں میں پائے گا وہ چین کی حیات جو تیرا تابع فرمان رہے گا جو فرمان رہے گا دونوں پائے گا وہ چین کی حیات جو فرمان رہے گا جو بندہ فرمان رہے گا پانی بتوں سے سر پہ نظر کر نہیں کیا پانی وہ سے سر پہ نظر کر نہیں کیا دریائے پلگ میں تیرے طوفان رہے گا دریائے پلگ میں تیرے طوفان رہے گا اس نے بتایا کہ دیکھو زمین کو اللہ نے جو چاند دیا اس میں کشش چاند کی تک پرکشش ہوتا ہے لیکن اس کی کشش کا انجام کیا ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر تو یعنی آ جاتی ہے جب چودہویں رات کا چاند ہوتا ہے اور چمکتا ہے تو اس سمندر میں ایک ہو ہوتی ہے موجے پھر بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ زمینی چاند جو ہے زمینی چاند حسین شکلیں حسین عورتیں نامیدہ عورتیں ان کو دیکھو گے کہ تمہارے سمندر میں دل کے سمندر میں تو یہاں نہیں آ جائے گی تم بے چین اور پریشان ہو جائے پانی بتوں سر پہ نظر کر نہیں کیا دریائے قلب میں تیرے تو پان رہے گا دریائے قلب میں تیرے تو پان رہے گا اب اس کا علاج اگلے شیر ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا حسن سے دور اللہ کا عشق پالی اللہ کا عشق اللہ کے عشق احسان لگے یعنی میں جو اللہ کا راستہ طے کر رہا ہوں تو ان ظالم حسینوں سے دور رہنا اس اعلان اگر قریب رہو گے تو گرفتار ہو جاؤ گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے الگ تھلگ پوری اختیار کرو تو یہ ہمارے جو اللہ کا راستہ ہے اس پہ یہ احسان رہے گا ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے حضرت نے فرمایا کہ کوئی ملک میں بھی کوئی حسین کہ آؤ ہم بڑے ہیں ہم کو یوز کرو ہاں، ہمارے تربوز کو یوز کرو تو آپ کہہ دو کہ میرا ایمان بک کریں کہ ہمیں بک نہیں یوز کرو لیکن آپ کہو کہ میرا ایمان مفت نہیں میں بلا رہا ہے گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہے لیکن میرا ایمان مفت نہیں ہے ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور اے حسن تیرا عشق سے احسان رہے گا حسن تیرا عشق پہ انسان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا آپ لیجیے سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے سنتا ہوں میں میں عالم یہ کی زبان پہ آتی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا ہاتھی انہیں گناہ گار پیمان مانے محروم رہے گا اللہ سے محروم جائے جو گناہ سے گناہ کی جا رہا ہے اور اللہ کی خبرداری کو باوجود طاقت کے نہیں ہے نہ اللہ کی قبر برداری اور ناپر میں لگا ہوا ہے اللہ نے ہمت دی ہے دوستوں گناہ سے بچنے کی ہمت افواہ اختیار کرنے کی ہمت اللہ نے دی مثال سے یہ اردو کی دیکھو ایک بہن ہے نا اس کا بچہ جب ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا دودھ اس سے جب دودھ نکالو تو وہ تھوڑا سا دودھ چڑھا لیتی ہے اپنے بچے کی دیتی چوری کر لیتی ہے اوپر کو چڑھا لیتی ہے کتنا بھی کوشش کرو وہ دودھ پورا نہیں دے گی جب تک کہ اس کا بچہ نہیں پینے گا ایسے ہی ہمارا نفس جو ہے نا یہ ہمت تو اللہ نے دی ہے ان کو گناہ سے بچنے کی لیکن ہمارا نفس جو ہے چوری کرتا ہے اس ہمت کی چوری کرتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے خود بھی دعا کرو کہ اللہ جو طاقت آپ نے دی ہے میرے نفس چوری کرتا ہے میں چراتا ہوں اس ہمت کو تو اللہ آپ مجھے ہمت کے استعمال کی توفیق دے دیجیے تو جو ہمت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے کیونکہ اگر ہمت عطا نہ فرمائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جاتے ہیں کہ جو چیز کی طاقت بندے میں نہیں ہے اس کا مطالبہ اللہ کیسے کر سکتے ہے نا اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظلم سے پار کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے لیکن اس کے استعمال کو ہم اپنی شامت عمل سے اس کو استعمال نہیں کرتے لہذا تین کام کرنے چاہیے کہ ایک تو اللہ سے خود کرے اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دیجیے نفس چوری کرتا ہے ہمت تو مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا حالانکہ میں پردے کا اعلان کر دوں کوئی میری زبان کو روکے گا کوئی میں اگر اپنی آنکھ کی حفاظت کروں نیچے لوں کوئی ہے جو آ کر میری آنکھوں کو زبردستی کھولے گا کوئی ہے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا بس اندر ہی اندر شیطان اور نفس ہے کہتا ہے ارے لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے بلا ہو گیا یا کوئی کا رشتے دار کہیں گے ارے یہ تو پہلے ہمارے ساتھ کھیلا کودا ہے اب یہ جب سے اللہ والوں کے پاس جانا شروع کیا ہے جب سے بد اخلاق ہو گئے کیسے اخلاق ہو گئے ہیں میں نے نے فرمایا کہ ایسی بد اخلاقی پر کروڑوں خوش اخلاقیاں قربان کر دو ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بد اخلاقی اختیار کی جائے حقیقت میں وہ بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں دو اخلاق حسنا ہی ہے ہاں، کیوں کیوں کو دوسرے کی بیوی کسی کی بہن کو کسی کی بوبی کو کسی کی خالہ کو دیکھنا یہ یہ اخلاق ہے کوئی یہ تو بد اخلاقی بے حیائی ہے شرم شرم شرم نہیں آتی تعلیم کو پرندہ ہے یہ تعلیم خیال کے پردے چاک کرنے والا ہے یہ کون سا اخلاق ہوا کسی کی بوبی کو دیکھنا کسی کی خالہ کو دیکھا کسی کی بہن کو دیکھا کسی کی ماں کو تاک دیا ہاں، یہ حیا ہے یہ اخلاق ہے یہ تہذیب ہے یہ کوئی انسانیت کے جو ہے وہ پرچم جلا دینا یہ ہی ہے لیکن لوگ چونکہ اس کو کہتے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے کہ بد اخلاقی ہے یہ ایسی بد اخلاقی پر جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جائے سینکڑوں کروڑوں خوش اخلاقیاں قربان کر دو بات کہہ رہا تھا تو تین کام کرنے ہیں ایک یہ کہ خود دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مجھے ہمت جو آپ نے دی ہے میں اس میں چوری کر رہا ہوں گناہ سے بچنے میں چوری کر رہا ہوں داڑھی رکھنے کی ہمت آپ نے دی ہے مگر میں اس میں چوری کر رہا ہوں اور نگاہ کی حفاظت کی توفیق آپ نے دی ہے میں اس میں چوری کر رہا ہوں اور تکنے کھولنے کی ہمت آپ نے طاقت مجھے دی ہے میں اس میں چوری کر رہا ہوں اور دیگر جتنے گناہ ہیں اللہ میں اس میں چوری کر رہا ہوں اپنی ہمت کو استعمال نہیں کر رہا اے اللہ آپ مجھے توفیق دیجیے کہ جو ہمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس کے استعمال کی مجھے توفیق دیجیے دوسرا کام یہ کرے کہ ہمت بھی کرے ہمت اللہ نے دی ہے ہمت کرے ہمت کے بغیر کتنے کے ہوں وظائف سے گنا نہیں چھوٹتے یہ بات یاد رکھو کہ وظائف سے گناہ نہیں چھوٹتے گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت کا استعمال ضروری ہے کے لیے ورنہ پھر مجاہدہ کس بات کا ہر آدمی پڑھ کے ولی اللہ ہو جائے لیکن اللہ نے ولایت کی جو جو ولایت کا جو معیار رکھا ہے وہ تقوا پہ رکھا ہے عبادات پہ نہیں رکھا کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے وہ لدین جہاد پینا لنا پیت نہ ہمارے تو راستے میں جو مشقت اٹھاتا ہے نافرمانی سے ملنے کی مشقت اٹھاتا ہے اس کو ہم ناراف کر دیتے ہیں ہاں، ہزار ہزار گانے کی پڑھنے والے کو راستہ نہیں ملتا راستہ جب جب ملے گا جب تم کا تو کرو لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پورا اہتمام کرو پھر ہم سے معافیا مانگو توبہ اور استفاد کرو گڑ گڑاتے رہو تو ہم تم کو پھر اپنا راستہ ہی نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ خود اپنی ذات کی عطا کرو تو خود ہمت کرے اور خود دعا بھی کرے اور آسان خدا سے دعا کی درخواست بھی کرے اپنے اپنے بڑوں سے اور یا اللہ سے دعا کی درخواست کرے کہ اے اے میرے یا اللہ والے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا کرنا بتا تین کام کروں سنتا ہوں میں عالم میں یہ کی زبان سے تم ہوں میں عالم ہے یہ اپل کی سے آسی کو قرب خاص سے مہربان رہے گا آسی کو قرب خاص سے محرم رہے گا جو بہر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا دونوں جہاں پائے گا وہ چین کی حیات جو بندہ تیرا تیرے فرمان رہے گا جو بندت آتا ایک سنت کا مذاکرہ کر لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ اکثر جگہ ایسا ہو جاتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے برتن ٹوٹ جاتا ہے خدا نہ خاص آس کوئی جیب کٹ جاتی ہے یا کوئی اور دھوکہ ہو گیا نقصان تو ایسی مصیبت کے وقت میں جو ہے اتنا اور اِن نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب چراغ بچ جاتا تھا یعنی لائٹ چلی گئی تو پہلے چراغ تھا لائٹ چلی جاتی ہے کسی بھی وجہ سے چلی گئی چاہے وہ شیڈیول گئی چاہے نان شیڈیول گئی مصیبت پر ہے تفصیل فرماتے ہیں کل یو دل مومن اور وہ مصیبت جو بھی چیز مومن دینے والی چاہے چھوٹی سی مچھر کاٹا ہی ہو مچھر کاٹتا ہے عزیز ہوتی چھوٹی سے چھوٹی ہو کہ خدا نہ خاصہ کوئی بڑی مصیبت ہو ہر مصیبت پہ ہم آدر ڈالتے ہیں اتنا ہی اور اتنا علیہ بجائے کہ یہ دیوالوں کو برا بھر کے دیں بجائے کہ دیوار کسی کو کہنے سننے کے اتنا ہی اور اتنا یہ بہترین سنت ہے تو اس وقت جو اللہ بجائے جی کرنے کے ہم اللہ کو یاد کریں نا لاری کوئی نہن تسلی کا مضمون بھی ہے اتنا ہم تو لڑائی کے لیے یہاں جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں وہ سب آتی ہیں اور اس پر صبر کریں اور صبر سے اللہ تعالیٰ کا خطرہ طے ہوتا ہے اسی طرح سے ممکن صحیح راہ سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا نعمت مل گئی اللہ کا شکر ادا کرو اور کوئی پریشانی آ گئی فوراً صبر کا راستہ اختیار کرو اللہ کہا دے پانی پینے کی سنت سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کتنی آسان پانی پینا ہو اس میں کے پڑھو کون سا مشکل کام ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ کے پیو اور پانی کو دیکھ کے پیو دیکھ کے پینے میں سنت تو ہے تو اس کا دنیا بھی فائدہ کوئی کچرا کوڑا کوئی کیڑا مکوڑا آ جائے تو یہ انسان کو فائدہ اس میں دیکھ کے پیو اور ٹھہر ٹھہر کے پیو تین سانس میں دو سانس میں بھی پی سکتے ہیں تین سانس میں پی سکتے ہیں زیادہ میں بھی پی سکتے ہیں بعض لوگ تین سانس میں نہیں پی پاتے مراد یہ ہے کہ ایک مینان سے ڈیڑھ دے کی تھی اور جب پانی پی چکے تو الحمد للہ اور الحمد للہ کہنے کے علاوہ دعا بھی اگر یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہے الحمد للہ سفانہ اربند بنسپتی ولند کے جالو ہوں گے ہوں گے اس تمام تاریخ کے لیے جس نے ہمیں ملایا سفانہ اردن پوراتن یہ ٹھنڈا میٹھا پانی گرم گوشت پانی آپ نے جو پلا لیں اور ان کو آسم بے رحمت ہی میں تو اپنی رحمت سے پلا ہمارا سیاح نہیں تھا ہم آپ نے اپنی رحمت سے پلا لیں بلند یہ جان کو میں نے ہم زیادہ بند ہوئی اور اس کو کھارا اور کڑوا نمکین نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی اگر اللہ چاہے ہمیں لمحہ لمحہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں کبھی زبان سے گناہ ہو رہا ہے کبھی آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے کبھی ہاتھ سے گناہ ہو رہا ہے کبھی دل سے گناہ ہو رہا ہے دل میں کسی کے خلاف بدگمانی آ گئی کبھی دل میں تکبر آ گیا کبھی دل میں اکلاوہ آ گیا کبھی دل میں کچھ اور حسد آ گیا کسی کے خلاف کتنے گناہ ہیں دل کے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی پیر کو گناہ کر دیا تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے رہتے ہیں اور اپنی رحمت سے اور ہمیں ہماری نعمتوں میں کمی نہیں کرتے کمی نہیں کرتے ہے نا کیونکہ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں ادھر بس نگاہی کی آپ چھوڑ سکتے ہیں اللہ قدرت ہے کہ اس کو اندر کر دیں لیکن نہیں کرتے حلیم کا حلیم وہ ہے جو انتقام لینا ہے جلدی نہیں موقع دیتا ہے شاید میرا بندہ اب تو کر دیتا موقع دیتے رہتے ہیں تو یہ تو بہرحال یہ سنت جیسے پانی پینے کی دعائیں اور اسی طرح سے جو کتاب سے باقاعدہ میں یہ ہر جگہ کہتا رہتا ہوں کہ پانچ منٹ کو پانچ منٹ لگیں گے ایک دن ایک موقع کی سنت گھر والے بیٹھ جائیں پانچ منٹ کے لیے اور اس سنت کا کر سونے کی سنتیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو یاد کرا دی بچوں کو بس سونے سے پہلے ہمیں بچپن سے ہمارے والد صاحب نے والدہ صاحب والد صاحب سب یہ چیزیں دکھائیں آیا کل کچھ جیسے ہی خود بخود اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس لیٹ پہ زبان پہ آئے تھے کسی خود خود بخود چھوٹے شکے جی، بچوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے جب ان ذرا ہوشیار ہو جائیں بس ان کو پھر تربیت شروع کریں اور دعائیں یاد کرائیں تو آئے کرسی ہے اور سورہ فل سورہ رہنا ایک ایک مرتبہ پڑھیں اور سونے کی دعائیں الحمد للہ اللہ میں کا آگے دور ہے اور ردوار نے بیس فکر کی وزاروشن کی اور ہم سب اور دل رہا تھا تھا بیمار بھی بھی یہ کر اس اس کے بعد نہیں ہے اللہ حبی میں امن دعا لیکن اگر بڑی دعا یاد نہ ہو تو یہ تو دعا ضروری چھوٹی کیے یاد کریں اللہ حبی اس میں نبی فکر اموافر لاہور قوت سورہ سورہ نام چھوٹے چھوٹے بچے ماشاء اللہ قرآن شریف کے تو پڑھتے ہی نہیں چھوٹی سورتیں ان کو جاتی ہوتی ہے وہ دو سورتیں بھی لیا کریں بعض بچے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے پیشاب نکل جاتا ہے جاتا ہے سب کے لیے محافظ ہے شروع سے بچوں کو عادت ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ڈاکو جو سب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں تو یہ ایک موقع کی سنت جو ہے ہر ہر روز اگر بیان کر دی جائے تو بچوں کو ایسا ایسا بچے کیا بڑے کیا سب کو ضرورت ہے کو یاد ہو جائے گی ان شاء اللہ اور سنتوں کا مول دل میں بھی آئے گا گھر میں بھی آئے گا معمولات میں بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری قیمت بڑھتی چلی ہر سنت اللہ کے ہاں ہماری قیمت بڑھاتی رہے گی حتیٰ کہ ہم اس کو ایک دن پا لیں گے اللہ تعالیٰ نے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبہ